فلم يغفر له فقلت تو محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن بے شمار عظیم نعمتوں سے نواز رکھا ہے مالا مال فرمایا ہے ان میں ایک عظیم نعمت رمضان المبارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کہ روایتوں میں ہے شابان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں رمضان کی اہمیت بتلانے کے لیے فرماتے ہیں قد ازلکم عظیم فی شاہ خیر من الف شاہ شاہر جعل اللہ قیام سیامہ فریضتا و قیام لیلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے وہ ان قریب آ رہا ہے اور ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اس کی تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دیا آگے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی ضرورت ہے کہ ہم ماہ مبارک کو وصول کرنے کا اہتمام کریں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت بتلائی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے واسطے یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ سب رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئے طور حضرت موسا علیہ نبینا والی صلاحت وسلام کو جیسا کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے چھ رمضان المبارک کو دی گئی زبور حضرت داؤد علیہ والی نبینہ وسلام کو بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عطا کی گئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینہ والی صلاح سلام کو بارہ یا تیرہ رمضان کو دی گئی حضرت ابراہیم علیہ نبینہ والی سلام کو صحیفے پہلی یا تیسری رمضان کو عطا کیے گئے اور قرآن کے متعلق خود باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا قرآن کے دو نزول ہیں ایک تو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں شاہ رمادان ضلع فیل القرآن اور انا فی لت القدر ان دونوں آیتوں میں قرآن پاک کے جس نزول کا تذکرہ ہے وہ وہی ہے جو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا اور آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تیئیس سالہ دور نبوت میں مختلف اوقات میں موقع بموقع نازل کیا جاتا رہا بہرحال تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئیں یہ بات اس بتلاتی ہے اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو قرآن رمضان المبارک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے اسی لیے ہمارے اکابر کے یہاں رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام تھا خود حضرت جبریل ماہ مبارک میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا قرآن نازل ہوا ہوا ہوتا تھا سناتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل کو بھی قرآن سناتے تھے یہ جو قرآن پاک کا دور رمضان مبارک میں کیا جاتا ہے وہ اسی سے ثابت ہے گویا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور حضرت جبریل کا قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور دور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو قرآن پاک رمضان المبارک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے اسی لیے ہمارے اکابر جو ہے رمضان المبارک میں اور عبادتوں کے مقابلے میں تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے بعض حضرات تو جو دوسری عبادتیں جو تھیں ان کے علاوہ وہ جو روز مرہ کی ہیں اور مختصر باقی سارا وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں لگاتے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے آپ بیتی میں بھی حضرت نے لکھا ہے اپنا معمول کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور بھی اکابر کا یہ معمول رہا ہے ایک کوئی اس سے بھی زیادہ کا جو ہے اہتمام کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی گویا اس کا ان کے یہاں اہتمام کیا جاتا تھا یہ قرآن پاک ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سو مرتبہ خواب میں دیکھا سویں مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ کے قرب کا سب سے زیادہ ذریعہ بڑا ذریعہ کیا ہے تو باری تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے پوچھا سمجھ کر یا بغیر سمجھے تو جواب دیا گیا سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے کسی بھی طرح آپ پڑھیں گے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا اور قلب کو صاف کرنے میں قلب کے میل کچیل کو اور دل کو گناہوں سے پاک صاف اور سیکل کرنے میں قرآن پاک کی تلاوت کو بہت بڑا اثر ہے تو ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے روزوں کی حالت میں آدمی میں خاص کیفیت اور مشابہت ہوتی ہے ملائکہ کے ساتھ کہ ملائکہ کے اندر اللہ تبرک تعالیٰ نے کھانے پینے کے تقاضے نہیں رکھے نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس نہ ان کو عورتوں کی طرف میلان ہے گویا یہ ان کی ایک خصوصیت ہے اللہ تبرک تعالیٰ نے ماہ مبارک میں روزوں کے ذریعے سے گویا انسانوں کو ملائکہ کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کا ایک طریقہ بتلایا اور پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے نفس پر بھی جو ہے بڑا بوجھ پڑتا ہے نفس کی جو حیوانیت ہے بہیمیت ہے جانور والی اس کی قوت ہے وہ اس کی وجہ سے کچلتی ہے نبی کریم اور شیطانی جو قوت ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کچلتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان شیطان یجریم مجردم اللہ فسد مجاری کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگو ریشے میں اس طرح شرایت کرتا ہے اور حرکت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے یعنی وہ آدمی کے اندر گھس کر کے جو ہے اپنے کام کو انجام دیتا ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بھوک کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے اس کے راستوں کو بند کیجیے ایک تو بھوک اور پھر جو ہے رمضان میں وہ جو تراوی کا سلسلہ جاری کیا گیا ایک گنا اس میں آدمی کو بیدار رہنا پڑتا ہے عام دنوں میں تو گویا آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جا سکتے ہیں لیکن رمضان مبارک میں تراویح کی وجہ سے مزید جو ہے ایک آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تو یہ جو بیداری ہے اس سے بھی آدمی کا نفس کچلتا ہے یہ جو لکھا ہے علماء نے کہ یہ جتنے درندے ہیں ان درندوں کو تربیت دینے کے لیے ٹرین کرنے کے لیے ان کو تربیت دینے والے دو طریقے اختیار کرتے ہیں ان کو بھوکا رکھتے ہیں اور بیدار رکھتے ہیں یہ سرکس کے اندر وہ جو جانور آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کھیل دکھلائے جاتے ہیں تو ان جانوروں کو تربیت دینے کے لیے اور ٹرین کرنے کے لیے یہ ان کو بھوکا رکھ کر کے اور ان کو جو ہے بیدار رکھ کر کے ان کی اس قوت کو جو ہے دبایا جاتا ہے تو انسان کے اندر یہ جو قوت بہیمیا ہے قوت صبویہ ہے اس کو بھی گویا رمضان المبارک کے اندر بھوک کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے بیداری کے ذریعے سے قابو میں کر کے انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور گویا اس مہینے کے اندر اللہ تبر تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ عنایت کا دروازہ کھل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی کہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو آدمی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اور دنوں میں جو ہے ستر فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا اندازہ لگاؤ گویا ہمارے فرائض کی قدر و قیمت جو ہے رمضان کے اندر ستر گنا ہو جاتی ہے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی نفل ادا کرتا ہے تو اس پر نفل کے اوپر اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے یعنی گویا یہ نیکیوں کا سیزن ہے دیکھو ہمارے ہاں جو سیزن آتے ہیں نا یہ سیل لگتا ہے سیل بڑھتا ہے بہو نہیں بڑھتا ہر چیز کا جو سیزن آتا ہے اس سیزن میں اس چیز کے جو ہے بکری زیادہ ہوتی ہے فروخت زیادہ ہوتی ہے سردی کے زمانے میں سردی کا سامان اس کا سیل ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں گرمی کی ضرورت کی چیزیں اسی طرح بارش کے زمانے میں بارش کی چیزیں اس کا سیل تو ہوتا ہے لیکن بھاؤ وہی رہتا ہے لیکن یہاں جو ہے سیل کے ساتھ ساتھ بھاؤ میں بھی قدر اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ فرض ایک فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر نفل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن وہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے لوہے کو سونے کے بھاؤ میں بکا جائے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا ہمارے یہاں تشریف لائے تھے سب سے پہلا رمضان جب ڈابیل میں یہ احتکاب کا گزارا گیا تھا اس سال حضرت تشریف لائے تھے رات اور تراویح کے بعد حضرت نے جو ہے بیان فرمایا تھا بڑی اچھی بات فرمائی کہ اگر آج اعلان ہو جائے کہ لوہا کا بھاؤ جو ہے وہ سونے کے برابر ہو گیا تو لوگ اپنے گھر کے دروازوں کھڑکیوں اس کی کنڈیاں اور اس کی سنکلیں بھی نکال نکال کر بیٹ ڈالیں گے اور اس کی کیلیں بھی نکال کے بیٹ ڈالیں گے کہ بعد میں دیکھا جائے گا پہلے تو اب جو ہے لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر حاصل کر لو ہم دنیا کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ مستعدی دکھلاتے ہیں اور اپنی ہرس اور تما کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہمیں جس طرح اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہمارے اسلاف کا مزاج ہم ہم سے برعکس تھا وہ دین کے معاملے میں حریص تھے لالچی تھے ایک ایک نیکی کو حاصل کرنے کا ان کے ہاں بڑا اہتمام تھا اور دنیا کے معاملے میں وہ زہد سے بے رغبتی سے کام لیتے تھے ہمارا معاملہ الٹ گیا ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ اللہ تبرک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے واسطے کہ قرآن میں بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ چوبیس گھنٹے انسان کو عبادت کرنے کا جو ہے مکلف بنایا جاتا کہ بھائی تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو چوبیس گھنٹے اسی میں لگے رہو لیکن چونکہ اللہ تبرک تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس کی طبعی حاجتیں بھی رکھی ہیں کھانے پینے کے تقاضے آرام کے تقاضے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم کا معاملہ کیا گیا کہ عبادات کچھ ایسی ہیں جو فرض قرار دی گئی کہ پانچ نمازیں فرض کی گئی کہ بھئی دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں باقی اوقات جو ہے آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں دکان لگا سکتے ہیں تجارت کر سکتے ہیں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں گویا دوسرے اوقات کو اپنے دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کی جو ہے اللہ تبر تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی اب انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو انگلی دیتے ہیں تو پونچا پکڑ لیتا ہے تو یہاں ہمیں جو ہے یہ دوسرے اوقات کے اندر جو یہ کام کرنے کی تجارت کی کاروبار کی اجازت دی گئی ہم نے اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دیا کہ فرائض کو بھی بھلا دیا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ان ایام میں بھی فرائض کا خوب اہتمام کرتے لیکن یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے متعلق تو گویا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہم اس پورے مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں گزارنے کا اہتمام کریں یہ جو سال بھر اپنی تجارت میں زراعت میں کاروبار میں لگنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ دنیا کی محبت آ گئی تھی میل کو چیل آ گیا تھا اس کی صفائی کے لیے گویا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑے بڑے کارخانے فیکٹریاں اور ان کے اندر جو مشینریاں ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ وہ بارہ مہینے ہمیشہ چلائی جاتی رہے نہیں سال میں کچھ دن وہ آتے ہیں جن میں ان کارخانوں کو اور فیکٹریوں کو بند رکھا جاتا ہے اور ان کی مشینری کے جو پارٹس ہیں ان کو کھول کر کے ان کی صفائی ہوتی ہے سروس کی جاتی ہے آپ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کی بھی سروس اگر سروس نہ کریں تو یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے ہر چیز ہر مشینری متقاضی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی سروس کی جائے اوور ہالنگ کی جائے اس کو جو ہے سال میں ایک موقع پر ٹھیک ٹھاک کیا جائے اسی طرح ہمارے قلب کا حال بھی ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلب کی بھی سروس اور چارجنگ کریں حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ کے یہاں رمضان مبارک کے اندر جو ہے صبح کے وقت دس بجے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا لیکن اگر بڑوں میں سے کوئی آ گیا جیسے حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ عمر قدہ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عمران خان صاحب بھوپالی یا حضرت جی یا اور کوئی تو ایسے اہم لوگ آنے پر ان کی ان کا بیان رکھوایا جاتا تھا حضرت مانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ تشریف لائے تو حضرت نے جو بات فرمائی اس میں کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بیٹری چارجنگ کا مہینہ ہے بیٹری بھی استعمال کرتے کرتے جو ہے اس کا اپنا اثر کھو دیتی ہے تو اس کو چارج کیا جاتا ہے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اگر استعمال ہی کرتے رہیں تو ایک وقت تو آئے گا کہ وہ کام نہیں دے گا اس کو کام میں باقی رکھنے کے لیے اس کو چارج کرنا پڑتا ہے چھری ہے چھری سے ہم کاٹنے کا کام کرتے ہیں کوئی آدمی چھری سے کاٹتا ہی رہے کاٹتا ہی رہے اور اس کو تیز کرنے کا اہتمام نہ کرے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چھری بٹھی ہو جائے گی اور کوئی کام نہیں کرے گی تو یہ انسان کا قلب جو ہے نا وہ ان کاروبار میں اور دنیا کی مشاغل میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے قلب پر اور یعنی جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی بات بتلاتا ہوں کہ جن کا کام دین کا ہے پڑھنے پڑھانے کا ہے دعوت و تبلیغ کا ہے واضح و تذکیر کا ہے جو لوگوں کے ساتھ دین کی نسبت سے ملتے ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے لوگوں کے قلوب کے اثرات ان کے دل پر آئیں گے نبی اور رسول تو نبی نبوت میں جو ہے نا یہاں ایک تو ہے رسالت رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے اور نبوت نبون سے خبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس جو ہے خبریں آتی ہیں تو ایک مستقل یہ بھی بحث کی گئی کہ مقام رسالت اونچا ہے یا مقام نبوت ایک تعلق نبی کا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ایک تعلق نبی کا وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ تو اصل تو تعلق اللہ والا لیکن اسی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ربط اور تعلق رکھتے ہیں تو اب اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں قلب کے اندر جو جو ہے جلا پیدا ہوتا ہے نور آتا ہے مخلوق کے ساتھ خلط ملت کے نتیجے میں اس میں کیا آ جاتی ہے کمی آ جاتی ہے چاہے وہ اللہ کے کام کی نسبت سے ہو پڑھنے پڑھانے کی نسبت سے ہو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہو واض و تذکیر کی نسبت سے ہو لیکن ملنا جلنا تو کس سے ہوگا لوگوں سے ہوگا عوام سے ہوگا جب لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا تو ان کے قلوب کا اثر اس کے قلب پر آتا ہے اور وہ میل ان پر آتا ہے اسی کو دور کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کائی کی خلوت کی پرانے پاک میں باری تعالیٰ نے حکم دیا ان نالا کا فنہار سوہن طویلا فصمر کا و توتیلا اے نبی آپ کے لیے دن میں بڑی مشغولیتیں ہیں کیا مشغولیتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تجارت تھی کوئی کاروبار تھا کھیتی باڑی تھی نہیں آپ دن بھر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے دعوت اسلام کی ایمان کی قرآن پاک لوگوں کو بتلاتے تھے سکھلاتے تھے اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ جو خلط ملط ہوتا تھا باری تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا فتپورس ربے کا اپنا رب کو یاد کرو وہ تب تل تبدیلا اور سب لوگوں سے کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کے نتیجے میں قلب میں جو غبار آیا ہے وہ کیا ہو جاؤ دور ہو جائے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نقل کرتے تھے کئی مرتبہ سنا کہ جب وہ فرماتے تھے کہ جب کسی کسی اجتماع میں جانا ہوتا ہے میوات وغیرہ تو وہاں سے واپس آنے کے بعد میں سہارنپور یا رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں کچھ وقت گزارنے کے لیے اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو نظام الدین میں رہ کر کے احتکاب کی نیت کر لیتا ہوں تاکہ اس اجتماع میں شرکت کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ خلط ملت کی وجہ سے قلب پر جو غبار آیا ہے وہ کیا ہو جاوے دور ہو جائے اتنا بڑا آدمی اور اس زمانے کے جو ہے کے اس میں بڑے بڑے لوگ اور اس وقت شریک ہونے والے بھی کیسے اللہ والے تھے اس کے باوجود یہ حالت تھی تو پھر ہما شما کا کیا حال تو اس لیے سال بھر کی ان مشغولیتوں کی وجہ سے ہمارے قلوب کے اندر جو کچھ میل کچیل ہوا ہے اور جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس آنے والے مہینے کو کیا سمجھیں غنیمت سمجھیں اور اس کا اہتمام ہو کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں اللہ کی عبادت میں گزارنے کا اسی لیے اس مہینے میں احتکاب بھی رکھا گیا احتکاب میں کیا ہوتا ہے آدمی سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں پڑ جاتا ہے لوگوں کے تعلق ختم کر کے اللہ کی ذات سے اللہ کی عبادت سے اللہ کی طرف رجوع اور عنابت کے ذریعے سے انسیت حاصل کرتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہی انسیت کل کو قبر کی تنہائیوں میں آدمی کے لیے کارآمد ہوگی کہ بھائی یہ ہاں تو کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ اگر ہم نے دل لگانا سیکھا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر میں جا کر بھی ہمیں کبھی وحشت نہیں ہوگی لیکن اگر دنیا میں ہم نے یہ سلسلہ قائم نہیں کیا تو یہی قبر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور ضرورت ہے کہ اس مہینے کے زیادہ سے زیادہ وقت کو ہم اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں اور عبادت میں استعمال کرنے کا اہتمام کریں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے اور ہمارے تمام اکابر کے یہاں اس کا اہتمام تھا کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف رجوع اور انعامت میں استعمال کیا جائے بھائی جو کھیتی باڑی والے ہیں حضرت فضائل رمضان میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ تو کسی کے ملازم نہیں ہیں اپنا پورا وقت جو ہے رمضان میں مشغول کر سکتے ہیں جو نوکری والے ہیں ان کو بھی اگر موقع ہو تو چھٹی لے لیں اور جو تجارت والے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کا اہتمام کریں تو اب اس مہینے کو وصول کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اختیار کی جائے گی تو ایک تو اس میں روزہ ہے روزہ تو ہے ہی اس مہینے کی خاص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کی گئی ہے لیکن اس روزے کو جو روزے کا جیسا حق ہے اس کے مطابق ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں اس روزے سے جس طرح کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے اس کا ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہوتا اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے روزے کے اندر چھ آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے ایک تو آدمی جو ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے خاص کر کے ہمارے زمانے کے اندر جو ہے آدمی گھر میں بند رہے گا احتکاب میں آج کل تو احتکاب میں بھی جو ہے ہماری جتنے آتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک مستقل مصیبت ہو جاتی ہے روکتے ہیں تو بھی مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نگاہ کی حفاظت نگاہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ بد نگاہی کے ساتھ آدمی کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو باقی دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کی وجہ سے آدمی کی طاعت میں سے نور ختم ہو جاتا ہے ہم آپ نمازیں پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ثواب ملے گا اس نماز پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا اس تلاوت پر جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا لیکن اس نماز اور تلاوت کی وجہ سے ہمارے قلب کے اندر جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے بد نگاہی کی وجہ سے وہ پیدا نہیں ہوگی وہ معاملہ ختم جیسے کوئی آدمی قیمتی سے قیمتی دوا استعمال کرے تو اس دوا سے جو فائدہ ہونا چاہے اگر بد پرہیزی کرے گا تو وہ ساری دوا اس کی بیکار جاتی ہے یہاں اتنا تو ہے کہ اجر ضرور ملے گا یہ عمل بالکل بیکار جانے والا نہیں ہے اور روزے کا ہمارا فریضہ بھی ادا ہوگا ہم اپنے فریضے سے سبک دوش بھی ہوں گے لیکن قلب کے اندر اس کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو سمرات اور فوائد دل پر مرتب ہونے چاہیے وہ اس سے پیدا نہیں ہوں گے بد نظری کے ساتھ اس لیے نگاہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا اپنی آنکھ کی حفاظت یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی طرف سے بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھے اس لیے کہ روزے کی حالت میں وہ بھی حرام ہے جب تک کہ روزہ ہے اس لیے بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے ایک تو ہے آنکھ کی حفاظت دوسرا زبان کی حفاظت آ زبان کی حفاظت ہم لوگ جھوٹ اور اسی طریقے سے غیبت بلکہ ہمیں روزہ کے وقت کو گزارنے کا ہم نے غیبت کو ذریعہ بنا رکھا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن جنت مالم یا خری خاں روزہ ڈھال ہے روزہ اللہ کے غضب سے اللہ کے عذاب سے جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطے کے آدمی اس کو پھاڑ نہ دے پہلے زمانے میں جو ڈھال ہوتی تھی وہ دشمن کی تلوار کو اور اس کے وار کو روکنے کا کام کرتی تھی لیکن وہ ڈھال اگر خود ہی شگاف والی ہے تو اس سے وار رک سکتا نہیں تھا گویا روزے سے آپ روزے کے ذریعے سے آپ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں پر شرطے کے غیبت اور علیہ شاسن سے پوچھا بھی گیا دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کا پھاڑنے کا مطلب کیا کہ وہ جھوٹ اور غیبت کی وجہ سے وہ پھٹ جائے گا اس لیے زبان کی حفاظت کان کی حفاظت یہ گانے وغیرہ سننا آج کل تو لوگوں نے گویا روزے کا اوقات کو گزارنے کے لیے ٹی وی کو مشغلہ بنا دیا گانا سن بھی رہے ہیں اور آنکھ بھی جو ہے اپنے غلط کاری میں مبتلا ہے اس سے ان تین چیزوں چوتھا دوسرے تمام آزاد جو ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ ان کو بھی گناہ سے بچانے کا اہتمام اور پانچواں جو ہے حلال مال سے افطار کرنے میں بھی زیادہ ویسے تو ضروری ہے کہ حلال مال سے افطار کرے اور اس میں بھی زیادہ نہ کھاوے ویسے عام طور پر دن بھر کے بھوکے اور پھر رمضان میں انواع و اقسام کی چیزیں بنتی ہیں تو ہم ایسے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ دن بھر کی جو ایسی وہ روزے کی وجہ سے تو تھوڑا بہت ہوا تھا وہ بھی وہی ہو جاتا ہے ہوئی مافا میں جو ہے ہم بہت کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ اس میں بھی تحدید ہو تاکہ نمازوں کے اندر کا ذوق و شوق اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنا مشکل تراوی میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں اور تراوی ایک عمل ہے خاص رمضان کا اس کو بھی ذوق و شوق سے ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں عوام کا حال یہ ہے کہ جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب جو ہیں وہ جو ہے بہت جلدی سے تراوی مکمل کر لیتے ہیں بیس منٹ میں پچیس منٹ میں چاہے عالمون اور تالمون کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہ آوے جو ہے پھر بھی اسی کو ترجیح دی جاتی ہے بلکہ کوئی بیچارہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کر کے تو ایسوں کوئی پیچھے پڑ جاتے ہیں باقاعدہ اس کی تان و تشنی اور اس کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ تنگ آ جاتا ہے یہ طریقے جو ہیں غلط ہیں قرآن پاک کو کا اس کا جیسا کہ حق ہے حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں رب تعلیم قرآن پاک کی بہت سے تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لانت کرتا ہے وہ اس کا جیسا حق ہے وعدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو بہرحال جو ہے تراوی کو بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بڑی رغبت کے ساتھ جو ہے بڑے اہتمام سے یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھے ہیں امام جب رکو میں گیا تراوی کا تو جلدی سے اٹھ کر کے نیت باندھ لی یہ ساری طریقے جو ہیں بے رغبتی کے ہیں اور یہ تو اللہ کے غضب کو لانے والی چیزیں ہیں اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور تلاوت عام جو اوقات میں بھی اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کلمہ طیبہ استغفار اس کا اہتمام کیا جائے آخری اور شرح کے احتکاب کا اہتمام کیا جائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے سب یہاں بیٹھے ہیں میں سب کی خدمت میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہاں یہ طے کر لو کہ آئندہ پورا رمضان ہمارا اس طرح گزرے گا کہ رمضان بھر ایک گنا بھی ہم سے شادی نہیں ہوگا اگر یہ طے کر چاہے عبادتیں زیادہ نہ ہوں زیادہ قرآن نہ پڑھ پائیں فرائض وغیرہ پر اکتفا کر کے جتنا اللہ توفیق دے اتنا کر لیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر اس کا اہتمام کر لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کی برکات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے میں نے جو روایت پڑھی تھی حضرت کابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا ممبر کے قریب آؤ اور آپ ممبر پر چڑھنے لگے پہلے درجے کے اوپر جب آپ نے پاؤں رکھا پہلے زینے پر آمین پھر دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین بعد میں حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آستہ آپ نے اس طرح کیا پہلے اسے کبھی نہیں کیا خود صاحب نے فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر پاؤں رکھا حضرت جبریل میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا بہت امن ادرک رمضان فلم یوگ فر لہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی گناہوں کی مفرت نہیں ہوئی ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو اور ہلاک و برباد ہو گویا اور پھر بعد روایت اس پر حضور نے آمین کہی حضرت ابو جبیل کی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بعض روایتوں میں تو ہے تو جبیل نے کہا کہ آپ آمین کہیے یہ تو بہت خطرناک چیز ہے کہ رمضان جیسا مہینہ گزر جائے اور خدا نہ کرے ہم ایسی حرکتیں کر لیں کہ بجائے مغفرت کے جو ہے معاملہ الٹ جائے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العلم